یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الى اجل مسمى ان اجل اللہ اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر تک مہلت دے گا بے شک اللہ کا وقت مقرر جب آ جائے گا تو اسے ٹالا نہیں جا سکتا کاش کہ تم یہ بات سمجھ جاتے